عزیزی اسٹوڈنٹس اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا کلینکل سائیکالوجی سیریز کا ساتواں لیکچر ہے اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ بات چیت شروع کروں میں تھوڑا سا ایک منٹ لینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کہ ہم نے اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں کیا کور کیا آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے کلینکل سائیکالوجی کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے ہم نے اس میں یہ جاننے کی کوشش کی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کلینکل سائیکالوجی کی ہسٹری میں کیا ایسے ایونٹس ایسے میجر ایونٹس یا ایسی میجر کنٹریبیوشنس کیا تھیں جی-, جس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ آج اس مقام پہ ہے اور اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ساری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ہم نے خاص طور پہ ان ایونٹس پہ غور کیا جن کا ایک خاص امپیکٹ اثر پڑا ڈائگنوسس پہ ٹریٹمنٹ پہ اور پریونشن پہ اور پروفیشن پہ تو اس ریویو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ریویو سے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ آئی ایم شیور آپ میں پیدا ہوئی ہوگی یہ یہ اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ جو روٹس ہیں کلینکل سائیکالوجی کے وہ وہ ان کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی اور وہ کیسے ایوالو ہوئے اور کیسے ڈیولپ ہوئے جب میں کنٹمپری ایشوز کی بات کرتا ہوں تو میری مراد دراصل تین خاص ان ایشوز پہ ہے جن کا جو بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کر رہے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں پہلا جو ایشو ہے وہ بیسکلی ٹریننگ ماڈل کا ایشو ہے ٹریننگ ماڈل سے میری مراد ہے کہ آیا وہ نفسیاتی کیا ماڈلز ہیں وہ کیا طریقہ کار ہیں جو زیادہ افیکٹو ہیں بنسبت اور ماڈلس کے دوسرا جو ایشو ہے وہ بیسکلی ہے کمپٹنسی آف کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایشو یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر بے شمار کام پچھلے دس سالوں سے ہو رہا ہے یہ جو ایشو ہے یہ بیسکلی ہے کہ جی بہتر سے بہتر معیار جو ہے یا بہتر سے بہتر پروفیشنسی لیول جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کا وہ کس طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے یا پیدا کیا جا سکتا ہے اور تیسرا ایشو جو ہے وہ خاص طور پہ ان کلینکل سائیکالوجسٹ کے حوالے سے ہے جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ethical issues in private practice یا ان ادر ورڈ جو کوڈ آف ایتھکس ہے کلینکل سائیکالوجی کی اس سے یہ ریلیٹڈ ایشو ہے اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو اس پس منظر میں دیکھیں کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے اس میں ڈاکٹورل پروگرامز جو ہیں خاص طور پہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے فورٹی سیون رفلی ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد امریکہ میں خاص طور پہ ویسٹ پہ خاص طور پہ ڈاکٹورل پروگرام جو ہیں وہ وہ بے شمار شروع ہو گئے آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بے شمار سائیکالوجسٹ کو کی نئی پوزیشنس شروع شروع ہوئیں بے شمار ہائر کیے گئے اس کے بعد بے شمار لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آئے اب جب پچھلے کچھ سالوں میں جب بے شمار لوگ کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں شامل ہو گئے اور داخل ہو گئے تو ایک بہت بڑا سوال جو اٹھا اور پیدا ہوا وہ یہ کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے یہ ایک بڑا کور ایشو سامنے آیا کارل راجرز ایک بڑا مشہور کلینکل سائیکولوجسٹ ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا اس نے ایک اور سائیکولوجسٹ جس کا نام ڈیوڈ شیکو تھا اس کو کہا کہ بھائی یہ جو ایشو ہے اس کے بارے میں تم ذرا غور کرو اس کے بارے میں تم تھوڑی سی ریسرچ کرو اور فائنڈ uh, آؤٹ کہ you know what kind of آپ program is required for P H D for P H D training of clinical سائیکالوجیس تو جو شیکو تھا اس نے اپنی کافی ریسرچ کی اور اس کے بعد اس نے اپنی کچھ ریکمنڈیشنس پریزنٹ کی اس کی جو ریکمنڈیشنس تھیں ان میں ایک چیز تو یہ تھی کہ اس نے کہا کہ کلینکل سائیکالوجی کی جو پی ایچ ڈی ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں کہ سائیکولوجیکل ریسرچ پہ بھی ایمفیسز ہو اور application of psychological principles to working with human beings پہ بھی ایمفیسز ہو سو ان ادر ورڈس اس نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے دوسری چیز اس نے جو اپنی اس ریکمنڈیشن میں پیش کی وہ یہ تھی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پی ایچ ڈی لیول پہ ہونا چاہیے اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ چار سے پانچ سال کا پروگرام ہونا چاہیے جس میں اس نے کہا کہ کچھ تو main core issue areas subjects ہونے چاہیے جس طرح کلینکل سائیکالوجی اب normal psychology biology sociology psychometry assessments psychotherapies اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ کچھ پھر اسپیشلٹی ٹریکس ہونے چاہیے پھر اس نے کہا کہ اس میں پہلے دو سال جو ہیں وہ کورس ورک ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ایک پورے سال کی پریکٹیکم ٹریننگ ہونی چاہیے اور پھر ایک سال کی انٹرنشپ ہونی چاہیے پریکٹیکم ٹریننگ سے میری مراد ہے کہ وہ ٹریننگ جو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں جا کے یا کسی ایسی کلینکل سیٹنگ میں جا کے کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ڈائریکٹلی اور پیشنٹس کے ساتھ یا اور بچوں کے ساتھ یا اور ایک ایسی پاپولیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے who are in need of psychological help یہ جو پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے یہ سپروائز ایکسپیرینس ہوتا ہے اسی طرح جو انٹرنشپ ہے وہ بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا جاب ہی ہے کیونکہ اس میں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ رفلی ان موسٹ انسٹیٹیوشنس چالیس گھنٹے ہفتے کی انٹرنشپ کی ہوتی ہے تو چالیس گھنٹے ہفتے کا مطلب رفلی آٹھ گھنٹے دن کے ہو گئے وچ از مور لیس لائک اے فل فل جاب لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنشپ میں کام انٹرنی کرتا ہے وہ سارا کا سارا کام جو ہوتا ہے وہ سپروائزڈ ہوتا ہے یہ جو ریکمینڈیشنس تھیں یہ اس نے پریزنٹ کی ایک کانفرنس میں لیٹر لیٹر آن جس کا نام بولڈر کانفرنس رکھا گیا بولڈر جو ہے یہ کولوراڈو میں ایک شہر ہے وہاں پہ یہ کانفرنس آرگنائز کی گئی اس میں بے شمار ساری دنیا سے کلینکل سائیکالوجسٹ اکٹھے ہوئے وہاں پہ اے پی اے کے حوالے سے یہ یہ ریکمنڈیشنز پیش کی گئیں اور میجورٹی جو لوگ تھے انہوں نے اس ریکمنڈیشن کو ان ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس سے ایک بنیاد ایک قسم کی بنی اس پی ایچ ڈی کی یو نو جس کو جس کو ہم Boulder model of a P H D program کہتے ہیں یہ جو پی ایچ ڈی ہے یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں اس میں اس میں دونوں نیڈس کو پہچانا گیا آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور وہ جو دونوں نیڈس تھیں وہ بیسکلی ایک تو سائیکولوجیکل ریسرچ کی ٹریننگ تھی ریسرچ میتھڈالوجی کی ٹریننگ تھی اسٹیٹسٹکس میں ٹریننگ تھی ریسرچ ڈیزائن میں ٹریننگ تھی اور دوسرا ساتھ ساتھ theory and methodology of clinical practice کی ٹریننگ تھی اور اسسمنٹ کی ٹریننگ تھی اور کلینکل انٹروینشن کی ٹریننگ تھی تو اس بولڈر ماڈل سے جو چیز آگے آئی وہ جو ماڈل آگے آیا اس کا نام سائنٹسٹ پریکٹیشنر ماڈل رکھا گیا یہ جو سائنٹسٹ پریکٹیشنر ماڈل ہے یہ ماڈل آپ لوگ ذہن میں اب یہ رکھیں کہ اس کی اس کی آغاز ففٹیز میں ہوئی تھی امریکہ میں اور یہ یہ جو ماڈل ہے یہ آج تک یہ ماڈل چل رہا ہے اور بیشتر ملکوں میں ویسٹ میں ابھی بھی انگلینڈ میں خاص طور پہ ابھی بھی یہ ماڈل جو ہے یہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور even in the Asian countries بھی اس ماڈل پہ کافی کام ہو رہا ہے اس ماڈل میں خاص طور پہ ایک جو اس میں کچھ اسمپشنس تھی اسمپشنس یہی تھی کہ ایک اچھا کلینکل سائیکولوجسٹ ہونے کے لیے ہمیں صرف کلینیشین ہی نہیں ہونا ضروری یا ہمیں صرف امپیریسٹ یا صرف سائنٹسٹ یا صرف ریسرچر ہونا ضروری نہیں بلکہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے اور دونوں چیزوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کہ, کہ سوچ یہ تھی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو اس کے پاس وہ ٹولس ہونے چاہیے جس کو وہ استعمال کر کے ریسرچز کو پڑھ سکے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو جو ان کے ریزلٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو پھر وہ اپلائی کر سکے لاگو کر سکے اپنے پریکٹس میں تو in in order to do these two things the assumption was کہ اگر گراؤنڈنگ کلینکل سائیکولوجسٹ کی ان دونوں فیلڈ میں کسی حد تک برابری کی ہوگی تو پھر وہ اس چیز کو زیادہ بہتر انداز سے کر سکے گا آپ کو جیسے پتا ہے کہ لائف میں یہ جو ففٹی ففٹی کا بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن لیکن کم از کم جو کریڈٹ جاتا ہے اس پروگرام کو وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کوشش اس پروگرام میں مختلف یہ جو پروگرام ہے یہ مختلف یونیورسٹیز میں کیری آؤٹ ہوا اور اس میں انہوں نے اس چیز کی کوشش کی دوسری چیز ذہن میں یہ بھی رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو ماڈل تھا یہ ماڈل بیشتر طور پہ یونیورسٹیز میں کیری آؤٹ ہوا اور یونیورسٹیز میں کیری آؤٹ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان یونیورسٹیز میں جہاں پہ اس ماڈل کو کیری آؤٹ کیا گیا ان یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹ پروگرامز بھی تھے تو لہٰذا اس اس کا جو ریپل تھا اس پروگرام کا وہ انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی جاتا رہا اور اور اسٹوڈینٹس کا ایکسپوئر اس ماڈل کا بڑی جلدی انڈر گریڈ لیول سے ہونا شروع ہو گیا اس ماڈل میں جو کہ basically P H D doctorate degree کے لیے ماڈل بنایا گیا اس پہ چار سال کی ٹریننگ جو تھی وہ مخصوص کی گئی اس میں سے جو پہلے دو سال تھے وہ خاص طور پہ کورس ورک بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے ان میں ڈفرینٹ سائیکالوجی کی کورسز پڑھائے جاتے تھے اس کے بعد تیسرا سال جو تھا اس میں پریکٹیکم کروایا جاتا تھا اور چوتھا سال جو تھا اس میں ڈسٹیشن ایک ریسرچ جو تھی وہ انیشیٹ کی جاتی تھی اور پھر جو پانچواں سال ہوتا تھا وہ انٹرنشپ کا سال سمجھا جاتا تھا سو دیو فور اس اس میں یہ چار جو اس کے ایلیمنٹس تھے ان کو فالو کیا جاتا تھا یہ پی ایچ ڈی پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کو ایک specific number of hours of clinical work اور کلینکل ٹریننگ جو تھی اس کے لیے ضروری تھی وہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں وہ چار سو گھنٹوں کی ہوتی تھی کچھ میں اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی تو وہ ایک ایک اسپیسیفک ڈفرینٹ پروگرامس میں انہوں نے پیریڈ رکھا ہوا تھا and this was always a supervise training یہ جو پروگرامس تھے یہ اے پی اے ریکگنائز پروگرامس تھے تو اے پی اے نے کچھ اپنی گائڈ لائنس رکھی ہوئی تھیں جو یونیورسٹیز کو فالو کرنی ہوتی تھی اور تاکہ there is some standardization there is some uniformity of programs from one university to another اب میں تھوڑی سی بات یہ کرنی چاہوں گا کہ آیا یہ جو پی ایچ ڈی ماڈل تھا جس کو سائنٹسٹ پریکٹیشنر ماڈل کا نام انہوں نے دیا اس کا ریشنیل کیا تھا یہ کیوں ایوالو ہوا اس کے واٹ وا دا ریزنز کی وجہ سے دے فیلٹ کہ یہ ماڈل جو ہے یہ یہ ڈیولپ ہونا چاہیے ایوالو ہونا چاہیے ایک سب سے بڑا اسمپشن تو یہ تھا سائیکالوجسٹ کا کہ regardless you know or whether you want to be a clinician or you want to teach in university setting اگر آپ نے سائیکالوجسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ بننا ہے تو ایک اسمپشن یہ تھا کہ آپ uh, کی گراؤنڈنگ جو ہے وہ کورسز میں بھی تھریٹیکل کورسز میں بھی ہونی چاہیے آپ کی جو گراؤنڈنگ ہے وہ سائیکولوجیکل ریسرچ میتھڈالوجی میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کی گراؤنڈنگ جو ہے وہ ان پرنسپلس کی application with other human beings اس میں بھی ہونی ایکولی ضروری ہے اس کے علاوہ دوسرا جو اسمپشن تھا وہ یہ تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو کے لیے ضروری ہے ایک اچھا کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے کہ کہ وہ ایون اگر اس نے کلینک میں کام کرنا ہے یا کلینکل سیٹنگ میں کام کرنا ہے کہ اس کو ریسرچ کی سمجھ ہو اور اسی طرح اگر کسی نے صرف یونیورسٹی سیٹنگ میں ٹیچنگ میں کام کرنا ہے اور پڑھانی ہے صرف نفسیات اور صرف ریسرچ میں انوالو اپنے آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کو اس کو ان پرنسپلس کی جو ہیومن بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ان کی بھی سمجھ ہو تو بیسکلی اس سے جو چیز واضح ہوئی وہ یہ کہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ہولسٹک طریقے سے نفسیات کو کلینکل سائیکالوجی کو دیکھا جائے تھریٹیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے ریسرچ پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے اور سیکھا جائے اور کلینکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے اور سیکھا جائے اب میں تھوڑے سے وہ پوائنٹس کی بات کروں گا جو کہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو can be consider to be negative points criticism جو ہوا over the years after all یہ جو ماڈل ہے یہ پچھلے پچاس سال سے چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی ابھی بھی بے شمار یونیورسٹیز میں موجود ہے لیکن ہر چیز کے آپ کو پتہ ہے کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں کچھ نگیٹیوز ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایک کرٹیسزم اس کا جو اوور دا ایئرز سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کہنے لگے کہ جی ہم جب اپنی ٹریننگ لے کے پلیس آف ورک میں آتے ہیں اور ہم اور ہمارا جب کام ہم جب پیورلی کلینکل ورک کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو دو سال ہمارے جو لگے تھے ریسرچ میتھڈالوجی اور ڈسٹیشن پہ وہ جو ریسرچ ہے وہ اتنی ہمارے کام نہیں آتی تو دیو فور ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہی کہ اگر آپ نے کلینکل سائیکالوجسٹ بن کے پیورلی کلینکل ورک کرنا ہے تو اتنی اپنا ریسرچ میتھڈالوجی کی سمجھ یا اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے ریسرچ کرنا ان ان کا خیال تک اتنا ضروری نہیں دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے یہ کہا کہ یہ جو چار سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں یہ اتنا کم پیریڈ ہے کہ اس میں جب ہمارا ٹائم ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ریسرچ اور کلینکل پریکٹس میں تو ہم اس اس حد تک کلینکل پرنسپلس کو یا تھیراپیوٹک پرنسپلس کو یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو یا اسسمنٹ ٹولس کو کا ہمارا ایکسپوئر نہیں ہوتا یا ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی یا ہم ان کو اس طریقے سے استعمال اور انٹرپریٹ نہیں کر پاتے یوز نہیں کر پاتے جس حد تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے لائف میں when we enter into place of work تو یہ یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا تیسری چیز جو تھی وہ وہ یہ تھی کہ سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ یہ ذرا سخت سا ماڈل ہے اس میں اس میں فلیکسیبلٹی کلینکل سائیکالوجسٹ کو نہیں ملتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکے اور آگے کام کر سکے اسی طرح another name that I would like to take مین ڈریب مین نے 1985 میں ایک سروے کیا اور اس سروے سے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ بیشتر جو سائیکالوجسٹ جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کلینکل سیٹنگز میں گئے وہ they were not happy with their program کیونکہ انہیں یہ لگا کہ ان کا جو پروگرام تھا اس نے ان کو ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے اور اور سائیکو تھراپی کی ٹیکنیکس استعمال کرنے کے لیے اس حد تک یو you نو know, تیار نہیں کیا جس حد تک انہیں اس کی ضرورت تھی بٹ نیور دی لیس یہ تین چار موٹے موٹے آپ کہہ لیجئے کہ نیگیٹو پوائنٹس آپ اس اس ماڈل کے کہہ سکتے تھے لیکن انسپائٹ آف دیٹ ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ ابھی بھی lot of universities in the world جو ہیں they still follow this this particular model لیکن پچھلے خاص طور پہ ایٹیز میں جو ٹرینڈ ہے وہ کچھ بدل گیا ہے اور اب جو ایک اور ایک ایک جو نئی چیز سامنے ایٹیز میں آئی خاص طور پہ وہ ایک اور ماڈل ہے جس کا نام پریکٹیشنر اورینٹیڈ ماڈل ہے تو یہ جو پریکٹیشنر اورینٹیڈ ماڈل ہے یہ جس طرح پہلا جو ماڈل تھا وہ پی ایچ ڈی آفر کرتا تھا اور دوسرا یہ جو ماڈل آیا یہ سائی سائی ڈی کا پروگرام آفر کرتا ہے یہ سائی ڈی سے مراد جو ہے وہ بیسکلی ڈاکٹریٹ ان سائیکالوجی ہے یہ جو ماڈل ہے جس میں نے بات کی پچھلے بیس سالوں کی خاص طور پہ پچھلے بیس سالوں میں ایک ایکٹیولی ایک ایسی لابی کلینکل سائیکالوجسٹ کی بن گئی جو جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں یہ یہ جو پی ایچ ڈی ماڈل ہے جس میں fifty percent emphasis of focus research پہ ہے اور ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ کلینکل پریکٹس یا کلینکل ورک پہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں ہٹ کے ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے جس میں maybe eighty percent focus جو ہے وہ کلینکل ورک پہ ہو اسسمنٹ پہ ہو اور کوئی بیس پرسینٹ کے قریب جو ہے وہ سائیکولوجیکل میتھڈالوجی یا ریسرچ میتھڈالوجی یا ریسرچ پہ ہو تو یہ ایک کافی بڑی آواز جو تھی یہ سامنے آئی اس آواز کو لے کے جو جو جو پہلا پروگرام جو ڈیولپ ہوا وہ 1968 میں ہوا الین شکاگو میں اس کے بعد یہ جو پروگرام اس طرح کے جو پروگرام تھے وہ ایسا ایسا ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے اور یہ بھی پروگرام جو تھا سائی ڈی کا جو پروگرام یہ بھی پی ایچ ڈی والے پروگرام ہی کی طرح ان سم ویز تھا کہ مدت اس کی بھی وہی چار سال ہی تھی اور پہلے جو دو سال اس کے ہوتے تھے وہ پریٹی eh, مچ اسی طرح ہی ہوتے تھے جس طرح پی ایچ ڈی کے تھے کیونکہ پہلے دو سالوں میں there was a lot of emphasis on on course work تو کورس ورک جو تھا وہ eh, دو it was more inclined in the area of clinical psychology but پہلے دو سال کورس ورک ہی ہوتا تھا اس کے بعد تیسرے سال سے اس کا جو ٹریک تھا وہ فرق ہو جاتا تھا تیسرے سال سے یو you نو know, جو پریکٹیکم جو تھا پریکٹیکم بیسکلی پریکٹیکم سے میری مراد جو ہے وہ ٹریننگ آف سائیکالوجسٹ ہے انڈر سپرویژن کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ چیزیں جو انہیں تھریٹیکلی سکھائی جاتی ہیں ان کو پھر موقع ملتا ہے موقع دیا جاتا ہے کہ اب وہ کیری آؤٹ کریں کسی کلینک میں جا کے انویریبلی یہ یونیورسٹیز جہاں پہ یہ Psy D programs offer کیے جاتے ہیں ان میں ہی کاؤنسلنگ سیلز ہوتے ہیں کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ طالب علم جاتے ہیں وہاں پہ وہ وہ یہ سارا کچھ یہ ٹولز یوز کرتے ہیں سائیکولوجیکل ٹولز یوز کرتے ہیں تھراپیوٹک ٹولز یوز کرتے ہیں and that's all done under supervision اور اسی طرح پھر چوتھے سال میں جا کے ان کی انٹرنشپ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہ جو سائی ڈی پروگرامز ہیں یہ پی ایچ ڈی پروگرام سے کئی انداز سے کئی طریقوں سے مختلف بھی ہیں اس میں سب سے پہلی جو فرق ان میں ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بیلنس ہے جس طرح میں نے پہلے بات پی ایچ ڈی پروگرام کی کی تھی کہ جس میں کہ کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ ایک ففٹی ففٹی کا بیلنس ریسرچ اور کلینکل پریکٹس کے درمیان یا کلینکل اسکلس کے درمیان رہے اس ماڈل میں اور اس پروگرام میں جو سائی ڈی کا پروگرام ہے اس میں ایسا کوئی بیلنس رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی اس میں مین فوکس ایک بگ چنک جو ہے رفلی I won't be too wrong in saying کہ may be eighty percent of the focus جو ہے وہ کلینکل پریکٹس کی طرف وہ کلینکل اسکلز ڈیولپمنٹ کی طرف وہ کی طرف ہے اور مے بی بیس پرسینٹ جو فوکس ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف ہے اسی طرح ایک جو دوسرا آئی تھنک جو فرق اس میں نظر آتا ہے نمایاں طور پہ وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکو جو پی ایچ ڈی پروگرامس ہے وہ تو یونیورسٹیز میں صرف آفر ہوتے تھے لیکن یہ جو سائی ڈی پروگرامس ہیں یہ پروفیشنل اسکولز میں بھی آفر ہوتے ہیں پروفیشنل اسکول سے میری مراد وہ ادارے ہیں جو پیورلی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں یہ یہ کوئی ضروری سرکاری ادارے نہیں یہ ان کا ہونا ضروری نہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی بے شمار پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فرق ہے جو اس اسٹیج پہ میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے دو سالوں کو اگر دیکھا جائے پی ایچ ڈی کے پروگرام میں اور سائی ڈی کے پروگرام میں تو وہ تو پریٹی مچ ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ اس میں کورس ورک ہے لیکن third year onward Psy D program جو ہے وہ بہت ایک فرق طرف چل پڑتا ہے وہ اس کا جو سارا کا سارا امفسز ہے وہ اسسمنٹ اسکلز ڈیولپ کرنے پہ اس کا سارا کا سارا ایمفسز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹولس کے استعمال پہ اس کا سارا کا سارا ایمفسز جو ہے وہ ڈائگنوسس پہ اس کا ایمفسز جو ہے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز پہ کی طرف اپنا ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک کافی میجر آئی تھنک ڈفرنس ہے between the Psy D program and and the P H D program اسی طرح چوتھا سال جو سائی ڈی پروگرام کا ہوتا ہے اس میں انٹرنشپ جو ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایچ ڈی میں تو چوتھے سال میں ڈسٹیشن ہوتی تھی ریسرچ ریسرچ پہ فوکس ہوتا تھا لیکن سائی ڈی میں ڈسٹیشن نہیں ہوتی میجر ریسرچ نہیں ہوتی ان ادر ورڈس اس میں بیسکلی انٹرنشپ جو ہے that is the main requirement of the fourth year تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اب تھوڑی سی بات میں کر لوں ریشنل کی اس ماڈل کے پیچھے جس کو ہم کہتے ہیں practitioner oriented model Psy D D model of training جو ہے اس کے پیچھے وہ کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ جو ماڈل ہے یہ ڈیولپ ہوا آئی تھنک اس کے پیچھے دو مین ریزنز ہیں ایک تو ریزن یہ یہ یہ ہے کہ لارج باڈی آف نالج جو ہے وہ چار سالوں میں ساری کی ساری کیونکہ کور نہیں کی جاتی جا سکتی تو سائیکالوجسٹ نے سوچا کلینکل سائیکالوجسٹ نے خاص طور پہ یہ سوچا کہ یہ جو چار سال کا محدود پیریڈ ہے اس میں بجائے اس کے کہ دو سال لگ جائیں ریسرچ میں اور research oriented you know courses میں تو کیوں نہ اس سارے پیریڈ کو پریڈومیننٹلی ہم ایک کلینکلی اورینٹیڈ پیریڈ بنا لیں تو یہ آئی تھنک بذات خود ایک بہت بڑی ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ پروگرام ڈیولپ ہوا اور دوسرا جو تھا وہ یہ کہ بے شمار کلینکل سائیکالوجسٹ ایسے تھے جو جو جو جانتے تھے کہ جی ہم نے تو کبھی ریسرچ کرنی ہی نہیں ہمارا تو ریسرچ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہم تو we want to work with people we want to counsel people we want to be do carry out therapy with people we want to work in mental health you know professions we want to work in mental hospitals میں بی we want to work in psychiatric departments of different hospitals تو کئی بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے یو نو جن کو یہ پتہ تھا کہ انہوں نے بعد میں ریسرچ نہیں کرنی تو انہوں نے تو لہٰذا انہوں نے ان کی سوچ یہ تھی کہ جی then why go into you know a program جس کا بعد میں ہم استعمال نہیں کر سکیں گے تو اس طرح کے کچھ عوامل تھے اس طرح کی کچھ سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ پروگرام ڈیولپ ہوا اب تھوڑی سی بات یہ بھی اس کو کر لی جائے اس موقع پہ کہ یہ جو پروگرام ہے اب جب یہ پچھلے بیس پچیس سالوں سے یہ چیز ایوالو ہوئی اور ڈیولپ ہوئی اور اب دنیا میں بے شمار پروفیشنل سکولز میں یہ کیری آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایویلیویشن سائیکالوجسٹ کی اب کیا ہے اس کے بارے میں آئی تھنک اس میں ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھنی ضروری ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں سائی ڈی پروگرام جو ہے یہ کافی پاپولر ہو گیا ہے پرٹیکولرلی وہ لوگ جو کلینیشنز بننا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کو پریفر کرتے ہیں over a P H D program دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ اس پہ کافی ریسرچ ایویڈنس بھی اویلیبل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سائی ڈی کی ڈگری حاصل کی ان سے جب بعد میں جب انہوں نے کچھ سال کام پلیس آف ورک میں کلینکل سیٹنگ میں کچھ گزار لیے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی how do you feel now after having done your Psy Psy D D آیا وہ کی جو ڈگری تھی has that help you in place of work تو یہ لوگ ان میں سے بیشتر پروفیشنلز نے یہ کہا کہ یس آف کورس یہ جو پروگرام تھا اس نے ہمیں بہتر اکوپ کیا اس جاب کے لیے and we feel good about it in other word we are happy about it اس کے علاوہ ایک جو تیسری جو چیز سامنے ایویلیویشن میں آئی وہ یہ تھی کہ ان انسٹیٹیوشنز میں جہاں پہ پڑھانے کا جاب زیادہ تھا لٹ سے یا as opposed to clinical work یا وہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ کچھ پروگرام ڈیولپمنٹ پہ کام زیادہ انوالو تھا یا ریسرچ پہ پروگرام زیادہ تھا یا ایسے پروجیکٹس جہاں پہ ریسرچ واز ریکوائرڈ ان پروگرامز میں سائی ڈی کے کلینکل سائیکالوجسٹ کو اتنی پریفرنس نہیں ملی جتنی کہ ایک پی ایچ ڈی والا کلینکل سائیکالوجسٹ کو ملی تو یہ آئی تھنک کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو سامنے on the basis of the evaluation of the Psy D program سامنے آئیں آپ نے جیسے دیکھا کہ سائی ڈی جو تھا یہ ایک قسم کی بریک تھی is breaking away from the prior model جو پی ایچ ڈی والا ماڈل تھا اور اسی طرح یہ جو پروفیشنل اسکولس کا آنا اس فیلڈ میں جو ہے یہ بھی بذات خود ایک لینڈ مارک ہے یہ اس طریقے سے لینڈ مارک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی جو ڈاکٹریٹ لیول کی جو اسکولنگ تھی وہ اسٹیٹ رن یونیورسٹیز ہی میں رہتی تھی لیکن پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اور وہ یونیورسٹیز جو کہ اے پی اے یا مختلف اسٹیٹس میں مختلف سائیکالوجسٹ کی ایسوسیشنز نے بنائی ہوئی تھی وہ بھی سامنے فیلڈ میں آ گئی یہ جو یونیورسٹیز تھی ان کی اورینٹیشن ڈیفینیٹلی باقی یونیورسٹی سے ڈفرینٹ تھی یہ ڈفرینٹ اس لحاظ سے تھی کہ ان یونیورسٹیز میں اتنا زیادہ فوکس جو تھا وہ ریسرچ پہ نہیں ڈالا جاتا تھا so research was not the main focus for these or these universities دوسری چیز یہ تھی کہ ان پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں کی جو فیکلٹی تھی وہ بھی زیادہ کلینکل اورینٹیڈ تھی بیسکلی پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ اور یہ وہ پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ تھے جو کہ زیادہ تر ایز وزٹنگ فیکلٹی اپنے آپ کو انوالو کرتے تھے ان پروگرامز میں ان انسٹیٹیوشنس میں تو اس اس کے علاوہ ایک چیز جو اور سامنے آئی وہ یہ کہ یہ جس یہ جیسا پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز نہیں ہوتے یہ بھی اس طرح کے ادارے تھے کہ جو اپنے فنڈز جو تھے یا جو اپنے وہ خود سے جنریٹ کرتے تھے سو ان ادر ورڈس وہ ان کو جو اسٹوڈنٹ سے فیس وغیرہ لیتے تھے اسی کی بیسس پہ وہ رن کرتے تھے ان کو کوئی باہر کے اور ایجنسیز کی فنڈنگ اتنی زیادہ مہیا نہیں تھی اس ویو نے پروفیشنل اسکولس کی ویو نے نفسیات کو ڈیفینیٹلی بہت پاپولرائز کر دیا اور اس کی وجہ سے بلکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جسا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ 1968 میں پہلا سائی ڈی پروگرام شروع ہوا اور 1998 میں یو you نو know, تقریباً تھرٹی ایئرز لیٹر یہ یہ چیز نظر سامنے آنی شروع ہو گئی کہ تقریباً fifty percent of the people who now nineteen with a doctorate in psychology یہ جو ٹوٹل نمبر تھا اس میں سے تقریباً forty nine point five percent کے قریب جو تھا وہ وہ تھا جو پروفیشنل اسکولز میں سے نکلا ہوا تھا آئی I مین mean, اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ففٹی ففٹی کا تقریباً ریشو بن جاتا ہے کہ ایک طرف ساری گورنمنٹ کی یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور دوسری طرف پروفیشنل اسکولز تو یہ پروفیشنل اسکولز کی آئی تھنک ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ذہن میں رکھنی ضروری ہے اب میں تھوڑی سی بات یہ پروفیشنل اسکولس کے پروگرامس کی ایویلویشن کی کرنا چاہوں گا اس پہ جو ایک بہت بڑا سوال جو اٹھتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو بیسکلی پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو ساری بیسڈ ہیں on the money that is generated through tuition will they be able to survive کیونکہ آج کل کے زمانے میں کاسٹ آف رننگ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہومنگس ہو گئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو in order to run such institutions are they viable are they economically viable تو یہ تو آئی تھنک وقت ہی بتائے گا کہ whether they are or not اس کے علاوہ آئی تھنک ایک اور جو چیز جو تھوڑی سی انسٹیٹیوشنس کے خلاف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان انسٹیٹیوشنس یہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں یہ ہیویلی ریلائی کرتی ہیں اپنی ایڈجنکٹ فیکلٹی پہ ایڈجنکٹ فیکلٹی سے میری مراد وزٹنگ فیکلٹی کے وہ پروفیسر وہ حضرات جو جن کا پرائمری جو کام ہے یا جاب ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہے یا کہیں اور ہے اور وہ ہفتے میں یو نو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ لیکچر دینے یا کلاس لینے آ جاتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان پروگرامز میں اسٹوڈنٹ کا exposure of the teacher and and the time that P H D graduate level or doctorate level student should be spending with a professor وہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے تو جب وزٹنگ فیکلٹی جہاں پہ آ رہی ہو تو وہاں پہ جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اسٹوڈینٹ کو وہ یہی ہے کہ وہ جو پروفیسر ہے جو باہر سے آ رہا ہے انسٹیٹیوشن کو وزٹ کر رہا ہے وہ ہر وقت اسٹوڈنٹ کو اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ ایک آئی تھنک ایک بہت بڑا ڈرا بیک انسٹیٹیوشنس کا ہے جو سامنے اوور دا ایئرز آیا اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیشتر پروفیشنل اسکولس ہیں یا یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ ڈگریز رن کرتی ہیں وہ اے پی اے اے پی اے کریڈیٹیڈ نہیں ہے اب اے پی اے کریڈیٹیڈ نہ ہونے کا مطلب جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ وہاں سے آپ آپ نے ڈگری تو کر لی لیکن اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ سب انسٹیٹیوشنز اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس کی میں مثال یوں دینا چاہوں گا کہ جس طرح لٹ سے کہ آپ نے لاہور میں بے شمار ادارے ہیں ان میں سے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریکگنائز ادارے ہیں تو جب آپ ہائر ایجوکیشن کے ریکگنائز اداروں سے لیٹ سے ماسٹرز کی ڈگری لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماسٹرز ریکگنائزڈ ہے اور اس کی بیسس پہ ہمیں جاب بھی مل جائے گی لیکن اگر ان اداروں سے آپ اپنی ماسٹرز کی ڈگری لے لیتے ہیں جو کہ ریکگنائز نہیں ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جسے ریکگنائز نہیں کرتا تو اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ماسٹرس کی ڈگری تو مل جائے گی لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو پھر اس کے مطابق کوئی مناسب جاب بھی مل سکے تو یہ کچھ ایسی کباتیں یا یا ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ پروفیشنل اسکولس کے اراؤنڈ بھی پائے جاتے ہیں اب میں آگے چلنا چاہوں گا اور چوتھے ماڈل کی بات کرنا چاہوں گا یہ کلینکل سائنٹسٹ کا ماڈل کہلاتا ہے یہ کلینکل سائنٹسٹ کا جو ماڈل ہے یہ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ ان سائیکالوجسٹ نے ایوالو کیا جو یہ سمجھتے تھے کہ سائیکالوجسٹ کو بیسکلی ایک سائنٹسٹ ہونا چاہیے یا اس کی جو سوچ ہے سائیکالوجسٹ کی وہ امپیریکل تھنکنگ پہ بیس ہونی چاہیے اور ان کا بہت زیادہ emphasis is a result of that یہ تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ وہ چیزیں پریکٹس کرے جس کے اراؤنڈ سائنٹیفک ایویڈینس موجود ہو اور سائنٹیفک ایویڈینس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اراؤنڈ یہ ایویڈنس موجود ہو کہ یہ جو یہ جو موڈیلٹی یوز کر رہا ہے یا یہ جو ٹیکنیک یوز کر رہا ہے وہ واقعی وہ ریزلٹس لا سکتی ہے جو اسے لانے چاہیے جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں میک فال نے 1991 میں ایک پیپر پریزنٹ کیا جس کا نام تھا manifesto for science of clinical psychology اس ڈاکومنٹ میں ہی argued number one Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of clinical psychology. Number two, psychological services should not be administered to the public except under strict experimental control until they have satisfied these four minimal criteria. A criteria hai, the exact nature of the service must be described clearly. B, the claimed benefits of the service must be stated explicitly. C, these claimed benefits must be validated scientifically. D, possible negative side effects that outweigh any benefits must be ruled out empirically. Third, the primary and overriding objective of doctoral training programs in clinical psychology must be to produce the most competent clinical scientist possible. اس نتیجے میں اس ساری ایفرٹ کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو جن کی یہ سوچ تھی کہ جو امپیریسس تھے یا جن کی سائنٹیفک تھنکنگ تھی انہوں نے یہ آپس میں بیٹھ کے طے کیا کہ انہیں ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ وہ سائنٹیفک سائنٹیفک تھنکنگ کو اور سائنٹیفک پرنسپلس کو میکسیملی اپنی پریکٹس میں شامل کر سکیں تو کلینکل سائنٹسٹ جو ہے ان کی جو ڈیفینیشن ایک قسم کی ہے وہ یہ ہے کہ individuals that think and function as scientist in every respect and setting in their professional life they are consider to be clinical psychologist clinical scientist اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ اس مینیفیسٹو کا جو تھا اس کا ایک آؤٹ کم اس کا ایک نتیجہ کیا نکلا اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ جو اکیڈمی تھی اس کو افیلیشن مل گئی امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی کے ساتھ اور نائنٹین نائنٹی نائن میں کے سروے میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فورٹی تھری پروگرامز ایسے ہیں آج کل دنیا میں جو کہ اس ماڈل کو اب فالو کر رہے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لی جائے پرائمری گولز کی کہ آفٹر آل یہ جو یہ جو ماڈل یہ جو ماڈل آیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا پرائمری گول کیا تھا اس کا ایک گول تو یہ تھا کہ ایسی ٹریننگ کو فاسٹر کیا جائے یا ایسی ٹریننگ کو آگے لایا جائے جو جو سائنس اور ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہو اور جس میں ایمفسس سائنس اور ریسرچ پہ ہو دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ سائنٹیفک پرنسپلس کی انٹیگریشن جو ہے وہ ہیومن فنکشننگ کے ساتھ اور کلینکل ورک کے ساتھ ممکن ہو سکے چوتھا جو ریزن تھا جو اگلا ایک جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ایسے اداروں کو ڈھونڈا جائے جو اس طرح کی ریسرچ پروجیکٹس کو سپورٹ کر سکے ایسی ایجنسیز کو ڈھونڈا جائے جو ان ان ان کو سپورٹ کر سکے اور آخری جو تھا وہ ایسے سائیکالوجسٹ کے سپورٹ گروپس بنانا تھا جو کہ سائنٹیفک پرنسپلس کو پریکٹس میں شامل کر سکیں اور آگے ان ان ان پرنسپل اور جو پیکیجز بنائیں اور ان کو آگے وہ پروموٹ بھی کر سکیں اب میں اس ماڈل کی ایویلیویشن کی بات آپ سے کرنی چاہوں گا اس میں دو چیزیں بڑی آئی تھنک ورتھ مینشننگ ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اوور دا ایئرز بے شمار یونیورسٹیز میں یہ پروگرام جو ہے یہ جو ماڈل جو ہے یہ ٹرائی آؤٹ ہوا ہے اور اس کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کافی ایکٹیولی اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پروگرام خاص طور پہ انڈر گریڈ لیول پہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے دوسری چیز یہ کہ اس کی اس کا امپیکٹ جو ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ایک ماڈل کا ہوتا ہے جس طرح پی ایچ ڈی ماڈل کا تھا جس یا آئی ڈی ماڈل کا تھا اس ماڈل کا لانگ ٹرم امپیکٹ کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کوئی ایسی ریسرچز نہیں ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ماڈل جو ہے اس کا over a long period of time ایک اچھا پازیٹیو یو نو مثبت اثر پڑا ہو تو تو یہ بیسکلی دو چیزیں جو ہیں یہ اس کی ایویلیویشن کے حوالے سے میں کرنی چاہوں گا اگلا جو ماڈل جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ combined professional scientific training model ہے یہ جو model you know as a name signifies یہ ایک آلٹرنیٹیو ماڈل ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آیا ہے اس ماڈل میں جو فوکس ہے وہ کسی ایک چیز پہ نہیں ہے اس میں جو فوکس ہے وہ کاؤنسلنگ سکلز پہ بھی ہے اس میں فوکس کلینکل سکلز پہ بھی ہے اور اس میں فوکس اسکول سائیکالوجی پہ بھی ہے تو یہ وہ تین ایریاز ہیں جن میں کچھ کامن ڈینامینیٹرز بھی پائے جاتے ہیں کہ کچھ کامن گراؤنڈز بھی ہیں اور دا ریزن کہ یہ چیز جو ہے یہ ایوالو ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کلینکل ایک خاص جو لابی تھی کلینکل سائیکالوجسٹ کی انہوں نے یہ ایکسپیرئنس کیا کہ یہ جو مین کور ایریاز ہیں یہ ایک پروگرام میں کلینکل سائیکالوجی کے پروگرام میں ہونے بہت ضروری ہیں کیونکہ جب سائیکالوجسٹ کسی کلینکل سیٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو ان سب ایریاز ہی کی ضرورت پڑتی ہے اب تھوڑی سی ایویلیویشن کے حوالے سے اس کی بات کر لی جائے ایک جو چیز اس پروگرام میں اس ماڈل میں خاص طور پہ سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ماڈل تھا یہ اتنا زیادہ ان ڈیپتھ کسی چیز کسی بھی ایک ایریا کو نہیں پکڑ رہا تھا جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو پہلا ماڈل تھا پی ایچ ڈی والا ماڈل تھا اس میں ففٹی پرسینٹ فوکس جو تھا وہ وہ ریسرچ میتھڈالوجی پہ تھا یا ریسرچ ٹولس پہ تھا اور ففٹی پرسینٹ جو فوکس تھا وہ کلینکل اپلیکیشن پہ تھا اسی طرح آپ نے وہ جو دوسرا ماڈل دیکھا سائی ڈی e والا اس میں آپ نے دیکھا ایٹی پرسینٹ فوکس جو تھا وہ کلینکل اسکلس پہ تھا وہ انٹروینشن پہ تھا وہ ٹریٹمنٹ پہ تھا وہ اسسمنٹ ٹولس پہ تھا وہ ان کے استعمال پہ تھا اور ٹوینٹی پرسینٹ فوکس جو تھا وہ ریسرچ ٹولس پہ تھا اس میں جو یہ جو تین ایریاز جو اس ماڈل میں سامنے آئے جن میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کلینکل سائیکالوجی اور اسکول سائیکالوجی تھا اس میں وہ کسی بھی ایک چیز میں اتنی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے تو یہ ان دیٹ وے ان دیٹ وے اس کا اس نے چیزیں گراؤنڈ تو کافی کور کی لیکن اس کی گہرائی میں اتنا نہیں گیا تو سو جو ڈیپتھ تھی وہ کم تھی بریتھ زیادہ تھی ایک تو یہ چیز اس سے سامنے آئی واضح طور پہ دوسری چیز جو اس سے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ جو پروگرام ہے یہ جو ماڈل ہے اس نے جو سائیکالوجیز پروڈیوس کیے they were good candidates for working in private settings for instance اور they were good candidates to work for private sector institutions اسکولوں میں بھی وہ کام کر سکتے تھے وہ کاؤنسلنگ کا کام بھی کر سکتے تھے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کے لیے وہ اپنے لیے بھی ایز کلینیشینس کام کر سکتے تھے وہ سائیکومیٹری بھی کر سکتے تھے تو ان ان, ان کو ایک قسم کا یو you نو know, یہ ان کو ایک فائدہ تو تھا کہ because they were expose to those three main areas of psychology جو کلینکلی جہاں پہ کلینکل کام کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق ایڈلٹس کے ساتھ تھا جس کا تعلق بچوں کے ساتھ تھا جس کا تعلق کلینک کاؤنسلنگ کے ساتھ تھا جس کا تعلق کلینکل ورک کے ساتھ تھا تو لہٰذا انہوں نے اپنی اس چیز کا استعمال پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے طریقے سے کیا لیکن یونیورسٹی جابس کے لیے یا یا وہ جاب جہاں پہ اکیڈیمکس کی ضرورت تھی پڑھانے کی ضرورت تھی یا اکیڈیمک ورک کی ضرورت تھی یا ریسرچ کی ضرورت تھی ان جابس کے لیے you know they were not very very good candidates اس کے علاوہ 1998 کے اینڈ تک امریکہ میں صرف نو اے پی اے کریڈیٹیڈ ایسے پروگرامس سامنے آئے اور ان نو میں سے صرف ایک جو تھا وہ سائی ڈی پروگرام تھا اور باقی جو تھے وہ دوسرے پروگرامس تھے اب آخر میں میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا یہ جو سارا کچھ آج لیکچر میں ہم نے کور کیا ہے اس کو تھوڑا سا ریکیپیچولیٹ کر کے دوبارہ سے تھوڑا سا اسٹیٹ کرنا چاہوں گا آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو پانچ ماڈلز جن کی میں نے آج بات کی یہ ڈفرینٹ ماڈلز جو تھے یہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ ایوالو ہوئے ڈیولپ ہوئے اور آگے آئے اور انہیں ٹرائی آؤٹ کیا گیا ان میں سے کچھ جو تھے وہ زیادہ افیکٹولی انہیں فالو کیا گیا وہ وہ دیر پا ثابت ہوئے اور کچھ جو تھے وہ ان کی فالو تھرو اتنی زیادہ دیر تک نہ رہی اس کی وجہ ہے یہ جو جو پروگرام جو جو کلینکل پروگرام جتنے بھی ماڈلز بنے ہیں ان کا ایک بہت ڈائریکٹ تعلق مارکیٹ پلیس سے بھی رہا ہے مارکیٹ پلیس سے میری مراد یہ ہے کہ the kind of services the kind of training program that being offered were directly to some degree being control by the demand in market تو یہ ایک اکنامکس کا جو پرنسپل ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ کا you know that has also that has played a very important part in the evolution of these programs as well اگر اب اگر ہم پہلے پروگرام پہ تھوڑی سی ایک ایک دفعہ دوبارہ نظر دھرائیں جو P H D model program تھا تو P H D model program اس زمانے میں آگے آیا جبکہ سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ہوئی اور اس کے بعد بے شمار سائیکالوجسٹ جو تھے وہ انہوں نے پی ایچ ڈیز کی اور جو پرائمری ان کی سیٹنگ تھی جو جو ان کی پرائمری جاب سیٹنگ تھی اس زمانے میں جو جابس تھے وہ زیادہ تر ٹیچنگ جابس تھے وہ زیادہ تر جابس تھے جن کا تعلق اسٹیٹ یونیورسٹی سے تھا فیڈرل یونیورسٹی سے تھا تو لہذا as a result of that اس وقت جو ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ clinical psychologist should be adequately trained to carry out research and to also be able to train students to carry out clinical skills تو لہٰذا وہ جو پی ایچ ڈی ماڈل تھا اس میں یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ بڑی ایڈیکویٹلی کور ہوئیں کیونکہ چار سال کی ٹریننگ میں دو سال تھریٹیکل ورک پہ گزرتے تھے اور ایک سال پی ایچ ڈی کی ڈسٹیشن میں گزرتا تھا اور ایک سال جو تھا وہ انٹرنشپ پہ گزرتا تھا تو وہ لہٰذا مارکیٹ کی جو نیڈ تھی اس کو کافی ایڈیکویٹلی اس نے کور کیا اب میں اگلے دور کی بات کرنا چاہوں گا یہ وہ دور تھا جس میں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو تھے وہ اکیڈیمک سیٹنگ سے نکل کے اور ریسرچ سیٹنگ سے نکل کے پرائیویٹ پریکٹس کی فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے انہوں نے بچوں لرننگ ڈسیبلٹی کے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ کام کرنے کا کی کلینک شروع کر دی انہوں نے بچوں کی اسسمنٹس کے ایریا میں کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے بچوں کی تھیراپی اور کاؤنسلنگ کے ایریا میں کام شروع کر دیا انہوں نے چائلڈ گائیڈنس کلینکس بنانی شروع کر دی انہوں نے بڑوں کے ساتھ ایڈلٹس کے ساتھ تھراپیوٹک ٹولز استعمال کرنے شروع کر دیے تو اس دور میں ایک ضرورت محسوس ہوئی کلینکل سائیکالوجسٹ کو کہ ان کی جو ٹریننگ ہے ان کی جو ڈاکٹورل پروگرامز ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو ہیویلی کلینکل اسکلس پہ ریلائی کریں ایز اسکلس پہ so it was under these circumstances اس قسم کے مارکیٹ کے پریشرس تھے جن کی وجہ سے سائی ڈی کا جو پروگرام تھا وہ سامنے ایوالو ہو کے آیا اور سائی ڈی میں آپ نے جیسے آپ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایٹی پرسینٹ جو ایمفسس تھا وہ کاؤنسلنگ اسکلس پہ تھا وہ کلینکل اسکلس پہ تھا وہ تھیراپیوٹک انٹروینشنس پہ تھا اور 20% پرسینٹ جو فوکس تھا وہ ریسرچ اسٹریٹجیز پہ تھا تو اس سے وہ چیز سامنے آئی اور پھر پچھلے اب چند سالوں میں جو ایک اور ایک چینج آئی ہے اور ایک اور ٹرینڈ سامنے آیا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ وہ ٹرینڈ ہے کہ جس میں کہ پیورلی کلینکل ورک سے بھی لوگ نکل کے اب اور اسپریڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو اسپریڈ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کا یہ یونیورسٹیز سے اسپریڈ ہو کے وہ پرائیویٹ پریکٹس میں آئے تھے اور اب وہ پرائیویٹ پریکٹس سے اسپریڈ ہو کے مینٹل ہیلتھ سیٹنگز میں جا رہے ہیں وہ اسکول سیٹنگز میں جا رہے ہیں وہ ہاسپٹل سیٹنگز میں جا رہے ہیں تو وہ وہ کریکشنل سیٹنگز میں جا رہے ہیں وہ پریزنس میں جا رہے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے اب ایک جو فوکس جو ٹریننگ کا ہے وہ زیادہ اکلیکٹک سا ہو گیا ہے اکلیکٹک سے میری مراد ہے کہ یہ جو فوکس ہے اس میں کاؤنسلنگ سکلز بھی سائیکالوجسٹ کو سکھائی جاتی ہیں وہ سیکھتا ہے اس میں وہ کلینکل تھراپیوٹک انٹروینشنس کے طریقے بھی سیکھتا ہے اس میں وہ اسکول کے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے طریقے بھی سیکھتا ہے اور جب اسکول کے بچوں کی میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ ساری اسسمنٹ ٹولس سے واقفیت وہ ان کے اسکورنگ پروسیجر سے واقفیت ان کی انٹرپریٹیشن سے واقفیت اور پھر ان کی امپلیکیشن اسکولز میں کہ کس طرح بچوں کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے ان کی لرننگ پرابلمس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے ان کی بیہیویئر پرابلمس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب اب موجودہ جو اکلیکٹک ایک ماڈل ایک قسم کا ایوالو ہو گیا ہے یہ اس کی نتیجے میں یہ یہ ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں تو لہٰذا جس طرح ہم نے شروع کیا تھا پی ایچ ڈی ماڈل سے تو اب ہم آ ہیں ایک اکلیکٹک ماڈل کی طرف تو کوئی بڑی بات نہیں ہے I would not be very surprised کل کو اگر ایک ایسا بھی دور آ جائے جس میں ہم دوبارہ سے یو you نو know, ہمارا فوکس تھوڑا سا پی ایچ ڈی ماڈل کی طرف ہو جائے کہ جہیں ریسرچ بھی ہونی چاہیے اور اکیڈیمکس میں بھی زیادہ یو نو اورینٹیڈ بھی زیادہ ہونا چاہیے تو تو یہ briefly you know this is how some of the issues جو جن کا تعلق ماڈل ماڈلز آف سائیکوتھراپی یا کلینکل سائیکالوجی سے تھا وہ وہ ان کو ہم اس پرائے میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے لیکچر کے لیے ملاقات ہوگی خدا حافظ